سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب بن بن نے نے سے حدیث بیان کی انہوں کہا ہم ابان بن عثمان کے ساتھ حج کے لیے نکلے جب ہم ملل کے مقام پر پہنچے تو عمر بن عبید اللہ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی جب ہم روحہ میں تھے تو ان کی تکلیف شدت اختیار کر گئی انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے ابان بن عثمان کی طرف قاصد بھیجا انہوں نے ان کی طرف جواب بھیجا کہ دونوں آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے واسطے سے اس شخص کے متعلق حدیث بیان کی تھی جو احرام کی حالت میں تھا جب اس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی تو آپ نے اس کی آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کرایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاسی